من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ربک الرحمٰ ظلم عما یعملون صدق اللہ رسم سورہ انعام کی ایت نمبر 131 اور 132 کی تلاوت کی ہے فرمایا ذالک الم یکربو ربک یہ اس واسطے کہ تیرے رب کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ان کے ظلم پر وہ اہل و غافل ہوں اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں غلک درجات درجاتوں میں ہوں ہر قوم کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے <clears throat> ان اتقرینوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ ان کو پیغمبروں کے ذریعے سے یا ان کے جانشینوں کے ذریعے سے باخبر نہ کیا جائے سمجھانا سمجھایا نہ جائے رسولوں کو بھیجنے میں جن کا اوپر ذکر پچھلی آیات میں چلا آ رہا ہے اللہ کی رحمت ہے اور اس وجہ سے آپ کا رابطہ کسی بستی والوں کو کفر کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا کہ ان بستی والوں کو جب تک کہ رسولوں کے ذریعے یا رسولوں کے نیبوں کے ذریعے سے باخبر نہ کیا جائے عذاب آخرت کی اشد سخت ہوتا ہے عذاب آخرت اور اس سے پہلے رسولوں کے ذریعے سے یا ان کے جانشینوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے رہی بات یہ کہ لوگ لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں مختلف درجوں کے ہیں کسی کے عمل اونچے ہیں کسی کے عمل تھوڑے ہیں کسی کے اچھے ہیں کسی کے برے ہیں تو ہر بندے کے اوپر اس کے لحاظ سے ان کے عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا <clears throat> فرمایا کہ جنات اور انسان جتنے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے نے پیغمبر بھیجے یا ان کے جانشین بھیجے ہیں اور ان کو وہ انبیاء علیہ السلام بیدار کرتے ہیں ان کی غلطیوں سے ان کو آگاہ کرتے ہیں اور جب وہ ہٹ گرمی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے تو اور اسی طرح جنوں اور انسانوں کے ہر طبقے کے لوگوں کے درجات ہیں اور درجے ان کے عمل کی وجہ سے ہیں لہٰذا ان کے اچھے عمل ہیں ان کو اچھی بدلہ ملے گا برے عمل ہیں تو ان کو برا عمل ملے گا اور ایک درجات و مما عملو اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے واقف ہے اور اس کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا اللہ سمجھ نصیب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان صد فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق الله ایک سورة أنعام ایک نمبر 133 134 135 اور 136 تلاوت کی ہے فرمایا میں رب الغنی یز اور تیرا رب بے پرواہ ہے رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے اور لے آئے تمہارے بعد جس کو چاہے جیسا کہ تم کو لایا ایک دوسری قوم کی جگہ پر اندم العت بلا شبہ تمہارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے اور تم اللہ کو اپنے فیصلوں میں عاجز نہیں کر سکتے ہو فرما دیجیے اے نبی اے قوم عمل کرو اپنی جگہ پر میں بھی عمل کرتا ہوں ان قریب تم جان لو گے من تقوم لہو عاقبت الدار کس کو اچھا انجام آخرت کا ملے گا بلا شبہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے یہ مشرقین لوگ اللہ کے لیے بناتے ہیں اس میں سے حصہ جو کھیتی اور انعام چوپائے ان کے پیدا ہوئے تو کہتے ہیں یہ حصہ ان کی سمجھ کے مطابق اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا بتوں کا ہے ہم کامر شرکا یہ فرائض سر اللہ بہرحال جو شرکا کا حصہ ہے اس میں سے اللہ کی طرف کچھ نہیں جانا چاہیے اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ وسل ولا شرکائے وہ چلا جائے شرکا کی طرف تو کوئی حرج نہیں اللہ بے نیاز ہے سا آماحکم کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک صفت و بیان فرمائی ربک الغنی جو کہ اللہ بے ہے یعنی اس کو کسی کی نیکی کسی کے صدقے زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ انسان کا اپنے فائدہ نیکی کرے لیکن ساتھ بے پرواہی والی صفت کے بعد یہ فرمایا ذرحمہ رحمہ وہ رحمت والا بھی ہے مہربان بھی ہے لوگوں کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں نشاور کر رہا ہے دے رہا ہے اور میں تم جس طریقے سے مراد مشرقین ہیں جو بھی کہ تم کو اللہ ختم کر دے تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے آئے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے تم اب آباد ہو تو یہی سوچ لو کہ اس سے پہلے سو سال پہلے کوئی اور لوگ یہاں آباد تھے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے آزاد آئے گا یا آگ قیامت آئے گی تو وہ آ کے رہے گی تم سارے مل کر اللہ کے اس فیصلے کو اللہ کے اس عذاب کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے فرما دیجیے نبی اے ملو مکانت کو دو میری بات نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے اپنے آپ پر کام کرتے رہو یہ ناراضگی کی بات ہے ویسے یہ نہیں کہ ہم راضی ہیں تمہاری بد پرستی پر جب نہیں مانتے تو ٹھیک ہے اپنا کام سے کام رکھو ہم بھی اپنے کام کرتے ہیں ہم قریب جان لو گے آخرت میں اللہ کس کو نوازے گا اور ظالم لوگ کامیاب ہیں مشرقی نے مکہ کی ایک بری عادت کو یہاں بیان کیا ہے کہ ان کی کوئی تھوڑی بہت جو کھیتی ہوتی تھی یا جانور ہوتے تھے تو اس میں سے یہ تین حصے کرتے تھے ایک اللہ کا حصہ ایک اپنے معبود شرکا کا حصہ اور ایک اپنا حصہ تو پھر ساتھ یہ بھی نظریہ کیا ہوا تھا کہ جو اللہ کا حصہ ہے اگر وہ شرکاء کی طرف چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تو بے نیاز ہے لیکن شرکاء کا حصہ اللہ کی طرف والے حصے کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ بت ناراض ہو گئے یہ معبود ناراض ہو گئے تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا اور میں کتنی بری بات ہے آج کل بھی لوگ دوستوں خیر اللہ کے نام پر یوں چیزیں وقف کرتے ہیں دیتے ہیں جو کچھ بھی عبادت کے نام کی چیز ہے تحیات اللّہ وسلوات و بات کولی عبادت ہو فیلی عبادت ہو بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو سب اللہ ہی کے لیے ہے ان صلا و نسخی و و و رب العالمین لا شریک لہو محیات المسلمین نے بھی یہی فرمایا کہ نماز روزہ جو بھی عبادت کی نام کی چیز ہے خواہ عشر نکالنا ہے صدقہ نکالنا ہے سکاپ نکالنی ہے اللہ ہی کے نام پر ہے پھر اس کا ثواب نفلی صدقے کا کسی کو بھی پہنچاتے رہیں یہ لوگ تو معبودان باطلہ کے لیے باقاعدہ غیر اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے اب بھی لوگ اس طریقے سے حصے نکالتے رہتے ہیں یہ غلط ہے اور شرک ہے مزید ایک بات مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہے کہ لوگوں کے ٹائم ٹیبل ہونے چاہیے اور اس میں نماز کا ذکر اذکار تلاوت کا اور پھر اپنے روزگار کمائی کرنے کا یوں ٹائم ٹیبل ہو تو بعض لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنائے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کام پڑ جائے تو اپنی تلاوت اور ذکر اذکار والے جو وقت ہے اس کو اس دیگر جو اوپر سے کام ایک اور آ گیا اس میں اپنی عبادت والے ٹائم کو خرچ کر دیتے ہیں روزگار والی اور جو کاروبار والا ٹائم ہے اس میں حارج نہیں آنے دیتے ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو اللہ نے ہر طرح کی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر پوری زندگی کرتے رہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حِجْرٌ لَا يَطَعْمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَحُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله الله افتراء على ظلوا وما كانوا مفتدون صدیم مفتدين صدق کی ایپ نمبر انعام کی ایت نمبر 138 سے 140 تک تلاوت کی ہے فرمایا و قزا القان الکثیر مد المشرقین اسی طرح مزین کر دیا بہت سارے مشرقین کی نظر میں ان کو اولاد کا قتل کرنا ان کے شرکاء نے لیو دوں ہوں تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں ولی البسو علیہ دین ہوں اور ان کے دین ان پر خلط ملط کریں اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لیکن اللہ نے ان کو ان کے جھوٹ کے اندر چھوڑ دیا ہے اور کہتے کیا ہے مشرقین کہ یہ جو مویشی ہے اور کھیتی ہے حجر منع ہے اس کو کھانا اللہ من نشاء و میں مگر یہ کہ ہم جس کے بارے میں کہیں وہ استعمال کر سکتا ہے وہ انا اور کچھ مویشیاں ایسی ہیں کہ حرمت ظہور ان کے اوپر چڑھنا بیٹھنا منع ہے وہ انا اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ ذبح کرتے وقت قرون اسم اللہ علیہ اللہ کا نام اس کے اوپر نہیں لیتے یہ باندھ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم ان کے جھوٹ کی سزا دیں گے اور کہتے ہیں معافی بتون میں ست الکور ان جانوروں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں عورتوں پر حرام ہیں اور اگر ان میں سے مردہ بچہ نکل آیا تو پرچے کے سب برابر ہیں شریک ہیں کھانے میں سہیل جی ہند ہوں ہم ان کے ان اس طرح کے باتوں کی سزا ان کو دیں گے بلا شبہ اللہ حکمت والا جاننے والا ہے تاکہ خسارے میں ہو گئے وہ لوگ جن نے اپنی اولاد کو ناحق طور پر بلا وجہ قتل کیا ہے اور حرام کیا ہے اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے جھوٹی باتیں باندھ باندھ کر خود بھی گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے پر نہیں آئے گزشتہ عید میں ان کی ایک <clears throat> رسم بات کا ذکر ہوا کہ اپنی مویشی اور اپنے غلے میں سے حصہ نکالتے ہیں اللہ کے لیے اور کچھ شرکا کے لیے پھر اپنے لیے تو اللہ کے حصے میں کسی کا حصہ نہیں جانا چاہیے اللہ کا حصہ کسی دوسری جگہ میں چلا گیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ پہ نیاز ہے یہ بھی بری بات ہے اس طرح جس طرح بحیرہ سائمہ جانوروں کے جو ما جال اللہ من بخیرت ولا صاحب ولا وسیلت ولا حام اس میں تفصیل سے بیان کیا یہاں بھی فرمایا کہ جانوروں کو یہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے کہ ان کو کوئی کھا نہیں سکتا مگر یہ کہ ہم یہ کہیں اس طرح اپنی اولاد کو تیسری رسم بات کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے اس میں خصوصاً جو ہے اپنی بیٹیوں کو اور چوتھی رسم بعد کہ کھیت گتوں کے نام پر وقت کر دیتے اور کہتے کہ اصل مصرف یہ اس کے مرد ہی ہیں عورتوں کو اس میں کچھ دینا نہ دینا ہماری مرضی پر ہے ان کو دیں یا نہ دیں اس طرح فرمایا اور پانچویں رسم ان کی بات کہ مویشی جو جانور ہیں بعض جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مرد ان بچوں کو کھا سکتے ہیں عورتوں کے لیے حرام ہے چھٹویں رسم بات جہاں بیان کی کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس کے اوپر سواری کرنا بھی حرام سمجھتے تھے ساتویں رسم کا یہاں ذکر ہوا کہ بعض چوپائے جو مخصوص تھے جن پر کسی خاص موقع میں اللہ کا نام بھی نہ لیتے نہ دودھ نکالتے وقت نہ سواری کرتے وقت نہ ذبح کرتے وقت بس بتوں کے نام لیتے آٹھویں رسم بعد یہ کہ جن جانوروں کا نام بخیرہ صاحبہ جیسے پہلے آیا رکھ دیتے تھے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے تو ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکل آتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے اگر بچہ مردہ نکلا تو پھر سب یعنی ایک جانور ہے اس کو بتوں کے نام پر وقف کیا اور اس کو ذبح کر دیا اس کے اندر سے بچہ نکل آیا زندہ ہے تو مردوں کے لیے ہے صرف مردہ ہے تو عورتوں کے لیے یہ سارے قانون یہ جائز ناجائز فلانے کے لیے ٹھیک فلانے کے لیے غلط ہے یہ اپنے بنائے ہوئے تھے نامی رسم کا یہاں کے بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لیے حلال تھا عورتوں کے لیے حرام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 اے اولاد آدم تم شیطان کہیں بہکا نہ دے جس طرح کہ اس نے نکالا تھا تمہارے والدین کو جنت سے یم انہما لباس ہما اتار دیا ان سے ان کے لباس کو لیے ہما سو آتے ہما تاکہ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کی شرم گاہیں یہ شیطان تم کو اور شیطان کا قبیلہ دیکھتا ہے لا نہ ہوں وہاں سے جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو بے شک ہم نے بنایا شیطان کے دوست ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے یہ سورہ آراف کی عید نمبر ستائیس ہے یہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لباس کے حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو لباس اچھا استعمال کرنا چاہیے صاف ستھرا بھی ہو با پردہ بھی ہو باریک بھی نہ ہو تنگ بھی زیادہ نہ ہو اور فرض ستر یوں ہے اور مستحب جوں ہے پردہ عورتوں کے لیے الگ ہے فرمایا یہ یہ لباس جو ہے تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے اچھا لباس تو شیطان کے کہیں ورگلانے میں نہ آ جانا جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو ورگلایا اور پھر ان سے اللہ نے سزا کے طور پر لباس اتروا دیا ایسی شیطان کہیں تم کو بھی نہ ورگلا دے اور فرمایا کہ شیطان اور اس کی جو ضروریت ہے وہ تم کو دیکھتی رہتی ہے تم ان کو نہیں دیکھتے وہ چھپا ہوا دشمن ہے تمہارا تو لہذا چھپے ہوئے دشمن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ ہر وقت بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ میں آئے اللہ کے احکام کو مانے نبی کی سنت کی اتباع کرے تو شیطان کے حملے سے بچ جائے گا اور فرمایا کہ شیطان کے دوست ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے قرآن مجید نے فرمایا سلطان الزین آمنو وہ اعلیٰ بہن تو شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون <coughs> قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويكسبون أنهم مهتدون آدم مسجد ولا لا يحب صدق اللہ جب وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے اسی طرح اپنے ابا و جداد کو کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو حکم نہیں دیتا بڑے کام کرنے کا بلکہ تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں فرما دیجئے میرا رب تو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور قین کو سیدھا رکھو اپنے چہروں کو نماز کے وقت بدعہ مغلسین الدین اور خالص اسی ہی کو پکارو کما بدا کم تعودون جیسے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا فریق ہدا ایک فریق کو تو ہدایت نصیب ہوئی اور فریقن حق علیہ مزلالہ ایک فرقہ کہ اس کے اوپر گمراہی مقرر ہو گئی بلا شبہ انہوں نے شیاطین کو اللہ کے علاوہ دوست بنایا ہے اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم حق پر ہیں اے بنی آدم اپنا لباس اچھا پہنو نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ کریمہ مشرقین مکہ کے ایک فعل بد کے طور کے اوپر رد کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ لوگ طواف ننگا کرتے تھے دن کو کچھ کرتے تھے اور رات کو اندھیرے میں عورتوں کو ننگا طواف کراتے تھے کہتے تھے کہ ہم نے آبا و جداد کو اسی طرح پایا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم بھی ایسا دیا یہ دو دلیلیں دیتے تھے انہیں یعنی جب سمجھایا جائے تو اور ساتھ پھر شیطان نے ان کو ایک اور عقلی دلیل سمجھائی ہوئی تھی کہ کپڑوں کے ساتھ چونکہ آپ گناہ کرتے رہتے ہیں تو انہی کپڑوں کے ساتھ پھر طواف کیسے کرتے ہو تو یہ نہیں شیطان ان کو سمجھاتا تھا کہ جن جسموں کے ساتھ تم گناہ کرتے رہتے ہو انہیں جسموں کے ساتھ پھر طواف کیسے کرتے ہو بہرحال جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں تو اپنی طرف سے اس طرح فضول دلیلیں بناتے رہتے ہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں کرتا دیا جائے گا بلکہ تم اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوخ کرتے ہو اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے لباس کے لحاظ سے حیا کے لحاظ سے اور سجدہ کرتے وقت اپنا رخ گویا کہ صحیح اللہ کی طرف کرو مطلب یہ ہے کہ ہر بات ماننے میں اللہ کی حکم کی شریعت کی اتباع کرو اور کیا مت آئے گی اس میں ہر اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا برا کام کرنے والے کو برا بدلہ ملے گا جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ایک سمجھانے پر بعض لوگ تو سمجھ گئے اور ہدایت پر آئے لیکن بعد لوگوں کے اوپر گمراہی مسلط رہی اور انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنائے رکھا اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنی اس غلطی پر غلطی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو بھی اپنے آپ کو رائے راست پر سمجھتے تھے کہ ہم جو ننگا طواف کرتے ہیں یا فلاں کام کرتے ہیں تو ہم ٹھیک کرتے ہیں ہم حق پر ہیں بات یہ ہے کہ کوئی شخص غلط کام کر کے اس کو حق سمجھتا رہے تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے اور نہ ہی آخرت میں سزا سے بچ سکے گا اللہ نے ہوش و حواس دیے ہیں اور سیدھے راستے کو سیکھنا اس کو سمجھنا اس پر چلنا انسان کے ذمہ یہ لازم ہے اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی راستہ بنا لے اور پھر اسی کو حق سمجھنے لگ جائے اور میں ٹھیک ہوں <clears throat> تو اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے ہاں ایک بندہ ہے کہ اتفاق سے جس کو امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے ڈھونڈتا رہا سیدھا راستہ لیکن اسے سیدھا راستہ ملا نہیں پھر وہ کسی راستے پر جو اسے سمجھ آیا چلتا رہا جبکہ وہ بھی سیدھا راستہ نہیں تھا تو اللہ سے امید ہو سکتی ہے کہ آپ تعالیٰ اس کی مفرت کر دے کتاب و تفرقہ بین الاسلام و زندہ کا ایک شخص اپنی پوری کوشش کی اور اپنی سمجھ میں اس نے سیدھا راستہ منتخب کیا لیکن وہ سیدھا نہیں تھا بس سند اللہ معذور ہے اللہ عالم ثواب ہے بہرحال انسان کو اللہ نے ہوش و آواز دیے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق سیدھا راستہ اختیار کرے آخری وقت میں فرمایا کہ آپ نے یاد ہم خصوصی نہ تکم اند بک مسجد کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اچھا خوبصورت لباس پہنو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ خوبصورت نماز کے لیے لباس پہن کے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا خصوصی نتو مند المسد نماز کے لیے خوب صاف ستھرا لباس پہنو تو زیادہ اچھا لباس نماز کے لیے ہونا چاہیے عام جگہوں میں تو اچھا نماز دفتروں میں جائیں تو اچھا لباس ہو نماز کے لیے ایسے ردی سا لوگ نماز میں پہن لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور یہ لوگ جب حج عمرہ کرتے تھے تو کھانا پینا نہیں کھاتے تھے اچھی چیزیں نہیں کھاتے تھے فرمایا کلو وشربو جو حلال چیزیں ان کو کھاؤ پیو بس ہاتھ سے تجاوز نہ کرو ولا تو صرف بہت زیادہ بھی نہ کھاؤ ضائع بھی نہ کرو اسراف کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے حج عمرے میں کھانا کھانے سے منع نہیں کیا کھانا جو ضرورت کا ہے اور جو حلال کھانا ہے اس کو کھانا چاہیے تاکہ پھر آگے عبادت بھی ہو سکے اور اصراف کرنے سے یعنی ضائع کرنے سے بھی منع کیا ہے اور حد سے زیادہ کھانے سے بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر بات ہو نہیں جاتا رہے گا عبادت کیا کر سکے گا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کلو سماعی نصیف کے کلمات سے آٹھ طرح کے شریع مسئلے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخذ کی ہے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا پینا فرض ہے کلو و شربو امر خسی ہے دوسرا یہ کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی شریع دلیل سے ثابت نہ ہو تو وہ چیز حلال ہے اپنی طرف سے حرام نہیں کرنی چاہیے تیسرے چیز جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان کو استعمال کرنا اسراف اور ناجائز اور حرام ہے چوتھی یہ چیز کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا یہ اصراف ہے اور سخت گناہ ہے پانچویں چیز پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا مزید اور کھانا یہ ناجائز ہے اصراف میں داخل ہے چھٹا چیز اتنا کم کھانا جس سے جسم کمزور ہو جائے اور شری واجبات ہی ادا نہ ہو سکیں یہ بھی غلط ہے ساتویں چیز ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا یہ بھی اصراف ہے آٹھویں چیز اصراف یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو جی چاہے تو ضروری ہی اس کو حاصل کرے یہ بھی اصراف ہے کہ جب کسی چیز کو جی چاہے تو ضروری ہی اس کو حاصل کرے مطلب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے وہی چیز اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ورنہ کھا سکتا ہے ضرورت پوری کر سکتا ہے حضرت امیر المین ہارون رشید کے پاس ایک نسرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا اور اس نے علی بن حسین بن واقف سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں علم طب کا کوئی حصہ نہیں ہے حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں ایک علم ادیان اور ایک علم ابدان تو علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فن طب و حکمت کو آدھی ایت کریمہ میں ہی بیان فرما دیا اور وہ ہے کلو و شربو تصرفو اس نے کہا اچھا تمہارے رسول کے کلام میں بھی کوئی طب کے متعلق کچھ نہیں انہوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے چند کلمات میں سارے فن طب کو بیان کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میدہ بیماریوں کا گھر ہے مضب چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے اور ہر بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے نسرانی طبیب نے یہ سن کر کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے جعلی نوز کے لیے کوئی طب کی چیز نہیں چھوڑی ایک تو کھاؤ پیو ہاتھ سے تجاوز نہ کرو اللہ نے فرمایا اور نبی نے فرمایا میدے کا خیال رکھو یہ بیماریوں کا مرکز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدا بدن کا حوض ہے سارے بدن کی رگیں اسی اور سے شراب ہوتی ہیں اگر میدا درست ہے تو ساری رگیں اچھی چیز